امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن نجاشی فوت ہوئے لوگوں کو ان کی وفات کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ باہر جنازہ گاہ میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چار